آیت نمبر تیس سے دیکھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُبْسِكُ فِيهَا وَيَسْبِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّفِ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور یاد کرو اس وقت کو جب آپ کے پروردگار نے کہا تھا فرشتوں کو کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں تو وہ فرشتے کہنے لگے کیا آپ بنائیں گے زمین میں ان کو جو زمین میں فساد مچائیں گے اور خون ریزی کریں گے اور ہم آپ تصویر کر رہے ہیں آپ کی تعریف کی تعریف بیان کر رہے ہیں فنقدت آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں خالا انی اعلم ما لا تعلمون اللہ نے ارشاد فرمایا میں بہت جانتا ہوں خوب جانتا ہوں اس چیز کو جس کو تم نہیں جانتے اس کو علامہ سیدی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کے مطابق دیکھیے وَإِذْ قَالَ وَإِذْ سے مراد فَذْكُرْ يَا مُحَمَّدْ اے نبی آپ یاد کیجئے اس وقت کو یعنی یاد کو ان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو بتایا جا رہا ہے کیا خلیفہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں نے اعلان کیا تھا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں یخلفنی فی تنفیذ احکامی فیہا میں اپنا نائب بناؤں گا زمین کے اندر اپنے احکامات کو نافذ کرنے میں وہ آدم اور وہ کون تھے نائب حضرت آدم علیہ السلام تو فرشتے بے اختیار کرنے لگے اتنجہ میوش روپیہ کیا آپ بنائیں گے اس کو کہ جو زمین میں فساد کرے گا بال معافی فساد کرنے کی شکل کیا ہوگی علامہ صدی رحمۃ اللہ لکھ رہے ہیں بال یعنی وہ تو گناہ کاری کر کے گناہ کر کے بس آمالیاں کر کے زمین میں فساد پیدا کریں گے ویسے کچھ دماغ اور خون ریزی کریں گے خون بہائیں گے قتل یعنی ایک دوسرے کو قتل کرنے کے ذریعے سے خون بہائیں گے زمین کے اندر بن الجان جیسے کہ جنات نے کیا اور وہ زمین کے اندر ہی رہا کرتے تھے فلما ارسل اللہ علیہ جب انہوں نے زمین کو فاسد کر دیا زمین میں فساد برپا کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتوں کو بھیجا والجبال تو فرشتوں نے ان جنات کو جزیروں اور پہاڑوں کی طرف دھکیل دیا تو اس سے پتہ چلا کائنات میں زمین کے اوپر انسانوں سے پہلے جنات کا بسیرا تھا کے مطابق جنات کا بسیرا تھا انسانوں سے پہلے انہوں نے بھی کیا کیا خون ریزیاں کی ایک دوسرے کو مارا تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کر ان کو زمین سے ہٹا کر بلکہ پہاڑوں میں ان کو منتقل کر دیا جزیروں میں ان کو منتقل کر دیا تو فرشتے یہی کہہ رہے ہیں کیا جنات کی طرح اسی طرح ایک اور مخلوق کو اے اللہ آپ پیدا فرمائیں گے جو زمین میں دنگا و فساد کریں گے لڑائی جھگڑے کریں گے خون ریزی کریں گے اور ہم ہیں نا وہ نحم الگا نحم الصبی نہ اور ہم ہیں نا کہ آپ کی حمد کے ساتھ چپے ہوئے ہیں آپ کی حمد بیان کر رہے ہیں اے نقول سبحان اللہ بحمدہ ہم کہتے ہیں اپنی زبانوں سے سبحان سبحان اللہ اللہ وَيُقَدِّسُ لَكَ اور ہم آپ کی پاکیز کی بیان کرتے ہیں نا کا كَعَمَّا لَا يَلِقُ بِكَ ہم آپ کی پاکیز کی بیان کرتے ہیں ان چیزوں سے جو آپ کی شان کے مناسب نہیں ہیں ان سے آپ کو مقدم رکھتے ہیں فَاللَّامُ زَائِدَةٌ یہاں پہ لَكَ کے اندر لام زائد ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ نُقَدِّسُ لَام کے بغیر بھی متعدی بن سکتا ہے وَالْجُمْلَةُ حَالٌ اور جملہ حالیہ ہے اور حال یہ ہے کہ ہم آپ کی خاصی بیان کر رہے ہیں فنحن احق بالاستخلاف پس ہم خلیفہ بنائے جانے کے زیادہ حقدار ہیں یہ فرشتوں نے کہا یہ فرشتوں کا اللہ تعالیٰ سے مکالمہ ہو رہا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں نائب بناؤں یعنی السلام سے پیدا کروں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہ تو خون بہائیں گے زمین میں فساد مچائیں گے غلط غلط حرکات کر کے جس طرح کے جنات نے قتل کر کے خون زمین کے اندر فساد برباد کیا تھا کہ آپ عجیب اسی طرح کی مخلوق کو بنائیں گے اگر مخلوق کا ذمہ یہ ہے اگر اس وجہ سے بنا رہے ہیں آپ مخلوق کوئی خلیفہ بنا رہے ہیں کہ وہ آپ کی پاکیزگی جان کریں گے آپ کی طہارت بات جان کریں گے آپ کی تعریف کریں گے تو ہم سے بڑھ کے کون ہے جو آپ کی تعریف بیان کرے آپ کی پاکی بیان کرے ہم ہیں نا اس کام کے لیے فرشتوں نے یہ کہا تھا اللہ فرماتے ہیں انی اعلم تعلمون کہ میں بہتر جانتا ہوں اس چیز کو جو تم نہیں جانتے مسئتی تھی اس جو تم نہیں جانتے وہ کیا چیز ہے کہ خلیفہ بنانے میں کیا مصلحت ہے حضرت آدم کو استخلاف آدم حضرت آدم کو خلیفہ مقرر کرنے میں کیا مصلحت ہے اس کو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے وائی نظر ہوں اور جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہوگی اس میں فرما بردار بھی ہوں گے گناگار بھی ہوں گے تو ان کے درمیان میں عادل ظاہر ہوگا فقالوا لن يخلق ربنا خلقا منا فرشتے یوں کہا کرتے تھے کہ ہرگز بھی ہمارا پروردگار ہم سے بہتر مخلوق کو عزت و مرتبہ میں ہم سے بہتر مخلوق کو پیدا نہیں فرمائے ولا اعلم له اور ہم سے بہتر کوئی اور جاننے کے اعتبار سے سب کرنے والا نہیں ہے ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں بہت جیسا نام یا اور جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں ہمارا مقابل کوئی نہیں ہے کہ جس نے وہ چیزیں دیکھی ہیں اللہ ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے ہی نہیں کہ وہ ان چیزوں کو دیکھے جو ہم نے دیکھ لی ہیں یا وہ ان چیزوں کو جانے جو ہم نے جان لی بس اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کر دیا زمین کی سطح سے زمین کی سطح سے عدیم زمین کے چہرے یعنی زمین کی سطح سے پیدا کرنے کی صورت کیا رکھی انفا بہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی مٹی میں سے ایک ایک مٹھی مٹی اور نصیبی بالمیاہی مختلف اور مختلف قسم کے پانیوں کے ساتھ اس کو گوندا جیسے آٹے کو گوندا جاتا ہے ایسے گوندا اور سب پھر اس کو برابر کیا وہ روح اور اس نے روح کو پھونکا فصار حيوانا حساسا تو وہ ایک حساس قسم کا جاندار بن گیا بعد ان كان جمادا بعد اس کے کہ وہ ایک پتھر تھا جماد تھا جمع ہوئی چیز تھی پھر وہ کیا ہوا جب اللہ نے روح کو پھونکا اس کے اندر وہ حساس جاندار بن گیا فعلم آدم الاسماء پھر دوسرا کام اللہ تعالیٰ نے کیا وہ کیا تھا علم آدم الاسماء اللہ اللہ تعالیٰ نے تمام قسم کے اسماء یعنی نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلا دیے اے اسماء مسما جو نامی نامی چیزیں تھیں ان کے نام تھے ان تمام کے نام اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سکھلا دیے حت القص آتا بل قصی آتا یہاں تک کہ سیالہ سیالی بل فصوتا بل فصیتا اسی طرح ریس وغیرہ جو خارج ہوتی ہے اس کے بھی نام سے چلا دیے ولنغرفا تھا اور جو چمچہ ہوتا ہے جسے ہم ڈوئی کہتے ہیں نغرفا ڈوئی وغیرہ یا چمچہ وغیرہ اس کے بھی نام اللہ تعالیٰ نے سکھلا دیا حضرت آدم علیہ السلام یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز کے نام بھی سکھلا دیے بے ان القافی قلب ہی علم سکھلانے کی صورت کیا بنی بےن قلبہ فی قلبہ علم کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں ان چیزوں کا علم رکھ دیا ان چیزوں کا علم ڈال دیا یوں سکھا دیا ثم عرضهم على الملائکہ پھر ان ناموں کو پیش کیا فرشتوں کے اوپر ہے المسمیات وفیہ تغلیب العقلاء اور یعنی مسمیات ان تمام ناموں کو پیش کیا وفیہ تغلیب العقلاء اس میں عرضهم جو ہم ضمیر ہے اس میں زبیل عقول کو غلبہ دینا مقصود ہے پھر ان ان کو کو پیش کر دیا ناموں زبیل عقول یعنی فرشتوں کو فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں فرشتوں اب تم بتلاؤ ان چیزوں کے نام مختلف چیزیں رکھی سامنے اور بتایا فرمایا کہ ان کے نام بتلاؤ ان کن تم سواد اگر تم سچی ہو اپنی باتوں میں جو نے نے باتیں کی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ مکرم محترم عزت والی مخلوق کو پیدا نہیں فرمائیں گے جو اور ہم جو علم میں ہم سے بڑھ کر ہو یہ جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں اس میں بھی وہی دیکھی ہوں اللہ ایسی مخلوق پیدا نہیں فرمائیں گے تو فرشتوں سے اللہ اگر تم سچی ہو اپنی بات میں تو ان چیزوں کے نام بتاؤ اخبرونی بھی لا تم اس بات میں سچی ہو کہ میں تم سے زیادہ جو ہے وہ علم والا کسی کو پیدا نہیں کروں گا یا تم زیادہ خلافت کے حقدار ہو تو پھر ان چیزوں کے نام بتاؤ اور یہ قوت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بخشی تھی ان کا نام بتلا دیا تھا ان کے ان کا علم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں ڈال دیا تھا فرشتوں کو ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا کیونکہ عاجز کرنا مقصود تھا اور فرشتوں نے جو بات کی تھی کہ ہم زیادہ محترم ہیں آپ کے نزدیک اللہ کے نزدیک اور کوئی اور مخلوق نہیں ہو سکتی تو اس بات کو بھی رد کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے اور وہ یہ بھی کہتے تھے ان کا دعویٰ تھا کہ ہم خلافت کے زیادہ حقدار ہیں تو اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے زیر کرنا تھا تو پھر ان سے پوچھا بتلاؤ ان کے نام کیا ہیں کالو و ما میں اور جواب شرط اس پر دراوت کرتی ہے ماں قبل چیز ان کن تم سوادی کی شرط ہے اور جواب شرط ہے ام لی اونی اگر تم سچی ہو اپنے دعوے میں یا خلافت کے مستحق ہونے میں یا زیادہ علم رکھنے میں تو ام لونی یہ جواب شرط ہے یہ اوپر گزر چکا ماں عبارت یوں بنے ام بھی ان کو تم سوادی اگر تم سچی ہو تو مجھے بتلاؤ ان کے نام فرشتے کیا کہنے لگے آپ کی ذات پاک ہے ہمیں کوئی علم نہیں ہے مگر وہی جو آپ نے ہمیں سکھلایا بے شک آپ علیم ہیں حکیم ذات خالو سبح عن لگانے کا فرشتے کہنے لگے اللہ علیہ کی کے مطابق دیکھیے فرشتے کہنے لگے کا کہ ساری پاکی آپ ہی کے لیے ہے اب یہ کیوں کہا یعنی اعتراض علیہ کا یعنی اللہ تعالیٰ پر جو ایک قسم کا اعتراض جا رہا تھا کہ وہ ہم سے کوئی اور مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں اس کے علم میں پھر کہتے ہیں سبحانہ کا یہ اللہ کی ذات پاک ہے لا علم لنا الا ما علمتنا ایاہو یعنی جو آپ نے ہمیں سکھایا ہمیں صرف وہی علم ہے ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے انکا انتم انتا یہ تاکید تاکد ہےل کاف کاف کاف زمیر پہلے بھی تاکید پھر کاف ضمیر تاکید پھر مزید تاکید انتا کافی کی جو انت ہے کاف زمیر کی تاکید کے لیے ہے العلیم الحکیم آپ کی ذات علیم ہے جاننے والی ہے حکیم ذات ہے اللہ علیم الحکیم سے مراد کیا ہے اللہ علم ہی اللہ کے علم اور حکمت سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے ساری چیزیں اللہ کے علم اور حکمت کے اندر شامل ہیں اللہ کو علم ہے کون سی چیز کیا ہے اللہ حکیم ذات اپنی حکمت سے فیصلہ فرماتے ہیں کس کو خلافت دینی ہے کس کو نہیں دینی اس کے پاس علم زیادہ ہے اس کے پاس نہیں ہے کون زیادہ پاکی جان کرتا ہے کون نہیں کرتا یہ اللہ کی زیادہ حکیم ہے تو بہرحال فرشتے آجز آ گئے نہیں بتلا سکے قال آدم <laughs> فرشتوں کی لائنیں لگی ہوئی تھی چیزیں سامنے بکھری پڑی تھی اللہ نے پوچھا ان کا نام کیا ہے اور اسے کہنے لگے لا علم ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے ان کا نام اللہ نے وہاں حضرت آدم کی فضیلت کو ظاہر کیا حضرت آدم کی عظمت کو ظاہر کیا تمام فرشتوں کے سامنے اور ارشاد فرمایا یا آدم ام بے بے اے آدم اب ان فرشتوں کو بتلاؤ ان کے نام کیا ہیں اے ان چیزوں کے نام کیا ہیں فسما کل شی ان اس نہیں وضا کر حکمت حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام بھی ذکر کر دیے اور ان کے پیدا کرنے میں جو حکمتیں تھیں ان کو بھی ذکر کر دیا فلم امب اہم بے اسما خال علم اکلکم انی عالم وی بسماواتی ولفرم جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام فرشتوں کو بتلا دیے تو اللہ تعالیٰ اب ان کو ڈانٹنے کے طور پہ فرشتوں کو کہہ رہے ہیں گویا کہ ڈانٹ رہے ہیں ان کو الم اب کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا انی عالم غیب السماواتی والارض کہ میں ہی جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کے غیب کو غیب کا علم صرف مجھے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو زمینوں میں غیب کچھ پوشیدہ چیز ہے چھپی ہوئی چیز ہے سب کو میں جانتا ہوں کیا میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا بل عرض ماں وفیما یعنی آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ پوشیدہ ہے چھپا ہوا ہے اس کو میں جانتا ہوں تو تو سکتم اور میں ہی جانتا ہوں محتبنا جو تم ظاہر کرتے ہو وہ کم سم اور جو تم چھپاتے ہو ماتون تفسیر کیا ہے سیوطی کے مطابق تو من قولکم جو تم اپنے اقوال سے ظاہر کرتے ہو جو تمہاری باتوں سے ظاہر ہوتا ہے تمہاری باتیں کیا تھی اطافی ہا میسی الدیمہ یہ تمہاری باتیں تھی کہ تم اے اللہ ایسی مخلوق کو بنا رہے ہیں جو زمین میں فساد کرے گی اور خون ریزی کرے گی تو اللہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے اس بات کو جانتا ہوں مجھے پتا ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو ماں کن تم سب اور جو تم چھپاتے ہو اپنے دلوں میں تو رو جو تم اپنی باتوں کو چھپاتے ہو وہ کون سی بات تھی فرشتے آپس میں کہا کرتے تھے علیہ منا کہ اللہ ہم سے زیادہ عزت والی مخلوق کو پیدا کریں گے ہی نہیں کہ ہم سے زیادہ علم والی مخلوق کو پیدا کریں گے ہی نہیں تو اللہ کہتے ہیں میں تمہارے ظاہر اور باطن کو جانتا ہوں مجھے علم ہے اس چیز کا تو تم نے یہ کیسے کہہ دیا بہرحال تمام کے تمام فرشتے وہاں انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی عزت اور عظمت کو جان لیا اور اس بات کو بھی جان لیا کہ آدم علم میں ہم سے بڑھ کر ہیں تو یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے نائب اپنے خلیفہ اور پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی عزت اور عظمت کا پرچار کیا تمام فرشتوں کے سامنے اسی لیے پھر حکم دیا نا آگے آئے تھے کہ اللہ نے پھر حکم دیا کرو آدم کو سجدہ سارے کے سارے پہلے باتیں کرتے تھے اس کے خلاف اب کرو سجدہ تمام کے تمام نے سجدہ کیا سوائے کے یہ آگے آئے گا انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے بہرحال اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ بنی نو انسان کی عظمت کی طرف اشارہ ہے کیسے اللہ تعالیٰ نے جس کو اپنا نائب بنایا اس کی عزت اور عظمت کو کیسے فرشتوں کے دلوں میں بٹھایا تو ان آیات سے دو چیزیں ثابت ہوئیں ایک تو حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت اور عظمت اور آپ کا علم اور دوسری یہ بات جو جی، ملی ہے وہ یہ کہ انسانوں سے پہلے زمین کے اوپر فرشتے بسا کرتے تھے جب انہوں نے خرافات شروع کر دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا فرشتوں نے ان کو پہاڑوں میں منتقل کر دیا جزیروں میں منتقل کر دیا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو جنات ہیں جنات یہ پہاڑوں میں ان کا بسیرہ زیادہ ہوتا ہے جنگلات میں ان کا بصیرہ زیادہ ہوتا ہے یا جزائر کے اندر ان کا بسیرہ زیادہ ہوتا ہے میدانی علاقوں میں بہت کم ہوتا ہے مِنَ الْكَافِرِينَ اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے کہا تمام فرشتوں کو کہ تم سجدہ کرو آدم کو اے سجود تحیت بالانحناء یعنی تحیت کا سجدہ یعنی جھکنے کا سجدہ یعنی کہ جس طرح اللہ کے سامنے سجدہ ہوتا ہے نہیں بلکہ سجدہ تعظیمی ہلکا سا جھک جانا جس طرح کے ایک بادشاہ کے دربار میں ہوتا ہے نا کہ جب بادشاہ آ رہا ہوتا ہے پورے پروٹوکول کے ساتھ تو دائیں اور بائیں جو اس کے حواری ہوتے ہیں مشیر اور وزیر ہوتے ہیں وہ ہلکا سا اس کے ادب میں جھک جاتے ہیں تو یوں فرشتے بھی ان کے ادب میں جھک گئے جدو اللہ ابلیس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا اللہ ابلیس سوائے شیطان کے ابلیس کے وہ ابو الجن وہ جنات کا باپ تھا ابلیس جو ہے کہنا بین الملائکہ تھی فرشتوں کے درمیان میں رہا کرتا تھا ابا اس نے انکار کیا ابا کا ترجمہ علامہ سیوتی رحمۃ اللہ علیہ نکالتے ہیں انسان میں نے سجود یعنی سجدہ سے رک گیا سجدہ نہیں کیا اس نے رک گیا انکار کیا وہ اور تکبر کیا وقال انا خیر منہور کہا کہ میں تو آدم سے بہتر ہوں میں تو اس کو سجدہ کروں وقانا من القافرین اور تھا وہ کافروں میں سے فی علم اللہ تعالی رہتا فرشتوں میں جو تھا تو پھر کافروں میں سے کیسے ہوا تو اس کا جواب یہ ہے فی علم اللہ تعالی اللہ کے علم میں اللہ کو معلوم تھا کہ یہ ایسا کرے گا اللہ کے علم میں کافروں میں ظاہر فرشتوں میں رہا کرتا تھا بکانا من الکافرین تو یہ آیت سینتیس ہوگی اس کے مزید ان شاء اللہ کل کریں گے کل آیت نمبر اٹھتیس ہے ان شاء اللہ سوری چونتیس آیت یہ کل آیت نمبر پینتیس ہے انشاءاللہ